حضرت عبد الرحمن بن عبضہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبیس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا پانی پی شہد پی ستو پی اور دودھ پی جس کے ساتھ تیری پرورش ہوئی تھی میں نے دوبارہ سوال کیا تو غصے سے فرمانے لگے تو شراب پینا چاہتا ہے تو شراب پینا چاہتا ہے سنن نزائی حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو ستاون